ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی شعر بطور مثال اور نمونہ پیش کرتے تھے تو انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن رواحا کا شعر بطور مثال پیش کرتے تھے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اڑتالیس یہ حدیث صحیح ہے